ابو بکر بن حفظ نے عروہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی چیز نماز قطع کر دیتی ہے تو ہم نے کہا عورت اور گدھا اس پر انہوں نے کہا عورت برا چوپایا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چڑائی رخ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیالیس